آفٹر آل آدمی ہری شنکر پرسائی تاریخ انیس مارچ کو لوک سبھا کے لیے متدان ہونا تھا سرکار تب کانگریس کی تھی اٹھارہ مارچ کی شام کو پڑوس کے دو تین لوگ ساتھ بیٹھے تھے اور میں چناؤ پر بات کر رہا تھا وہ بھی بیٹھے تھے ایک نے کہا کل متدان ہو جائے گا دوسرے نے کہا اس بار جنتا پارٹی کا بڑا زور ہے تو وہ بولے ہم جی کانگریس کو ہی ووٹ دیں گے آفٹر آل ہم سرکاری نوکر ہیں متدان ہو گیا بائیس تاریخ کو چناؤ پریناموں کی گھوشنا کے بعد ہم لوگ پھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے ایک نے کہا بھائی اب تو جنتا پارٹی کی سرکار بن ہی گئی دوسرے نے کہا کسی کو امید نہیں تھی کہ کانگریس اتنی بری طرح سے ہارے گی اور جنتا پارٹی ایسے جیتے گی وہ بولے ٹھیک ہے جی ہمارا ووٹ جنتا پارٹی کے کام آیا مجھے یاد آیا کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں کانگریس کو ووٹ دوں گا میں نے ان سے پوچھا تو کیا آپ نے جنتا پارٹی کو ووٹ دیا تھا وہ بولے ہاں جی آفٹر آل ہم سرکاری نوکر ہیں باپ بدل ہری شنکر پرسائی وہ بڑے آدمی تھے اچھے آدمی تھے ان کا سورگواس ہو چکا تھا پر وہ پنیاتما تھے اس لیے ان کا سوواں جنم دن تب پڑ رہا تھا جب ان کا لڑکا مکھیہ منتری تھا جنم دن تو وہ بدل نہیں سکتے تھے پر ان کے پنیہ کے پرتاپ سے ہی یہ ویوستھا ہو سکی تھی کہ اس شبھ اوسر پر ان کا لڑکا مکھیہ منتری رہے سورگیہ کا نام پنڈت روی نارائن مان لیا جائے اور ان کے بیٹے مکھیہ منتری کا نام شری رام چرن جی سارے پردیش میں شور تھا شت وارشکی سماروہ کی تیاریاں بڑے زوروں پر تھی کمیٹیاں بن گئی تھیں جن میں مکھیہ منتری کی پارٹی کے لوگ چمچے اپ چمچے اسسٹنٹ چمچے چاپلوس لابھ اٹھانے والے منتری بننے کے اچھک درباری سرکاری افسر آدی تھے ایسا لگتا تھا کہ سورگیہ ان کے سگے پتا تھے سورگیہ پتا کا جنم دن سولہ ستمبر کو پڑتا تھا ہر نگر میں اس دن سماروہ ہونا تھا پرادشک سمتی سے جلوں کی اکائیوں کو آدیش جا رہے تھے کہ مہاتما گاندھی کی جینتی سے بھی شاندار سماروہ ہونا چاہیے سب تیاریاں پورن وکٹ اتساہ سماروہ سولہ ستمبر کو ہونا تھا دس ستمبر کو منتری رام چرن جی کی پارٹی میں الپمت ہو گیا انہیں استعفا دینا پڑا ان کی جگہ پنڈت شاردا پرساد مکھیہ منتری ہو گئے گیارہ ستمبر کو پنڈت روی نارائن شت وارسکی سماروہ کے سنوجن سمتی کی سنکٹ کالین بیٹھک ہوئی سارے سدسیہ گھبرائے ہوئے تھے اب کیا کریں کسی کو کیا پتا تھا کہ رام چرن جی کا منتری منڈل این موقع پر گر جائے گا اب شت وارشکی سماروہ کیسے کریں کیا سماروہ نہیں کرنے کی گوشنا کر دیں اب سماروہ کیسے رک سکتا ہے تیاری جو ہو چکی ہے لیکن اب ان کے جنم دن کا سماروہ کرنے سے فائدہ ہی کیا رام چرن جی تو مکھیہ منتری رہے نہیں فائدے کی نہیں نقصان کی سوچو نئے مکھیہ منتری پنڈت شاردا پرساد رام چرن جی کے گھوڑ شترو ہیں وہ دیکھیں گے کہ رام چرن جی کے پتا کا جنم دن منا رہے ہیں تو ہم لوگ ان کی بلیک لسٹ میں آ جائیں گے بری آفت میں پھنس گئے پھر تو ہم پر سمارو تو روک نہیں سکتا تھا اب سمارو تو کرنا ہی پڑے گا تو کوئی راستہ نکالو بہت وچار کے بعد راستہ نکالا گیا سمارو تو منایا ہی جائے گا اور یہ سوچنا پرکاشت کر دی گئی پنڈت روی نارائن جی کا سوواں جنم دن یتھاوت منایا گیا پر جنتا کی جانکاری کے لیے نویدن ہے کہ پنڈت روی نارائن دس تاریخ تک پنڈت رام چرن کے پتا تھے پر گیارہ تاریخ سے وہ ورتمان مکھیہ منتری شاردا پرساد جی کے پتا ہو گئے ہیں انوشاسن ہری شنکر پرسائی ایک ادھیاپک تھا وہ سرکاری نوکری میں تھا ماسٹر کی پتنی بیمار تھی اسپتال میں تھی تبھی ان کے تبادلے کا آرڈر ہو گیا شکشا وباگ کے بڑے صاحب اسی محلے میں رہتے تھے ان کا بنگلہ ماسٹر کے گھر سے دکھائی دیتا تھا وہ ان کے بنگلے کے سامنے سے نکلتا تو انہیں سادر نمستے کر لیتا ماسٹر نے سوچا صاحب سے کہوں تو وہ فی الحال میرا تبادلہ روک دیں وہ صاحب کے گھر گیا برامدے میں صاحب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کیوں کیا بات ہے صاحب ایک پرارتھنا ہے ہاں ہاں بولو صاحب میری پتنی اسپتال میں بھرتی ہے بہت بیمار ہے ہاں تو جی میرا تبادلے کا آرڈر ہو گیا ہے تو سر کرپا کر کے فی الحال کے لیے میرا تبادلہ اگر کینسل کرا دیں صاحب ناراض ہوئے بولے تمہیں انشاسن کے نیم معلوم ہیں تم سیدھے مجھ سے ملنے کیوں آ گئے تمہیں آویدن کرنا چاہیے تھرو پراپر چینل تمہیں اپنے ہیڈ ماسٹر کی لکھت انومتی کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہیے تھا جاؤ تبادلہ کینسل نہیں ہوگا تمہیں انشاسن بھنگ کرنے کے لیے ڈانٹ بھی پڑے گی ماسٹر کو ڈانٹ پڑی آئندہ صاحب سے سیدھے نہیں ملنے کی چیتاونی ملی ماسٹر نے دو مہینے کی چھٹی لے لی ایک شام صاحب کے گھر میں آگ لگ گئی آس پاس کے لوگ آگ رہے تھے ماسٹر برامدے میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے آگ بجھ گئی ادھک نقصان نہیں ہوا دوسرے دن ماسٹر نکلے تو صاحب فاٹک پر کھڑے تھے صاحب نے کہا ماسٹر صاحب کل شام کو میرے گھر میں آگ لگی تھی تو تم کھڑے کھڑے دیکھتے رہے بجھانے نہیں آئے ماسٹر نے نمرتا سے کہا سر میں مجبور تھا ہیڈ ماسٹر صاحب باہر گئے ہیں ان کی لکھت انومتی کے بنا کیسے آتا آپ کی آنکھ بجھانے کے لیے تھرو پراپر چینل آنا چاہیے نا پرتھم اسمگلر ہری شنکر پرسائی لکشم میگنات کی شکتی سے گھائل پڑے تھے ہنومان ان کی رکشا کے لیے ہماچل پردیش سے سنجیونی نامک دوا لے کر لوٹ رہے تھے کہ ایودھیا کے ناکے پر پکڑ لیے گئے پکڑنے والے ناکے دار کو ہنومان نے پیٹ کر لٹا دیا راجدھانی میں ہلا مچ گیا کہ بڑا بل شالی اسمگلر آیا ہوا ہے پورا فورس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی آخر بھرت اور شتروگن آئے ہنمان اپنے آرادھیہ رام چندر کے بھائیوں کو دیکھ کر دب گئے شتروگن نے کہا ان اسمگلروں کے مارے ناک میں دم ہے بھیا آپ تو سنیاس لے کر بیٹھ گئے مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے بھرت نے ہنومان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو ہنمان نے کہا ہماچل پردیش سے بھرت کیا ہے تمہارے پاس سونے کی بسکٹ گانجا افیم کیا ہے جی دوا ہے شتروگن نے کہا اچھا دوائیوں کی اسمگلنگ چل رہی ہے نکالو کہاں ہے ہنومان جی نے سنجیونی نکال کر رکھ دی کہا مجھے آپ کے بڑے بھائی رام چندر نے اس دوا کو لینے کے لیے بھیجا تھا شتروگن نے بھرت کی طرف دیکھا اور بولے بڑے بھیا یہ کیا کرنے لگے ہیں اسمگلنگ میں لگ گئے ہیں پیسے کی تنگی تھی تو ہم سے مانگ لیتے اسمگلنگ کے دھندے میں کیوں پھنستے ہیں اس سے بڑی بدنامی ہوتی ہے بھرت نے ہنومان سے پوچھا کیوں بھائی یہ دوا کہاں لے کر جا رہے ہو کہاں بیچو گے اسے ہنومان نے کہا لنکا لے جا رہا تھا بھرت نے کہا اچھا وہاں اتر بھارت کا اسمگل کیا ہوا مال بکتا ہے کون خریدتا ہے راون کے لوگ ہنومان نے کہا یہ دوا تو میں رام کے لیے ہی لے جا رہا تھا بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی لکشمن گھائل پڑے ہیں وہ مرناسن ہے اس دوا کے بنا وہ بچ نہیں سکتے بھرت نے شتروگن کی طرف اور شتروگن نے بھرت کی طرف دیکھا تب تک رجسٹر میں اسمگلنگ کا معاملہ درج ہو چکا تھا شتروگن نے کہا بھرت بھیا آپ گیانی ہیں اس معاملے میں نیتی کیا کہتی ہے شاشن کا کیا کرتویہ ہے بھرت نے کہا دیکھو اسمگلنگ تو انتک ہے پر سمگل کیے ہوئے سامان سے اپنا یا اپنے بھائی بھتیجوں کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ کام نیتک ہو جاتا ہے جاؤ ہنمان لے جاؤ دوا اور انہوں نے منشی سے کہا رجسٹر کا پنا پھاڑ دو میں کھاتا بہی ہری شنکر پرسائی پوتھی میں لکھا ہے کہ جس دن رام راون کو پراست کر کے ایودھیا آئے سارا نگر دیپوں سے چگمگا اٹھا یہ دیپاولی پرو انت تک منایا جائے گا پر اسی پرو پر ویاپاری کھاتا بہی بدلتے ہیں اور کھاتا بہی وہی لال کپڑے میں باندھی جاتی ہے پرشن یہ ہے کہ رام کے ایودھیا آگمن سے کھاتا بہی بدلنے کا کیا سمبند اور کھاتا بہی کو لال کپڑے میں ہی کیوں باندھا جاتا ہے اب بات یہ ہوئی کہ جب رام کے آنے کا سماچار آیا تو ویاپاری ورگ میں کھلبلی مچ گئی وہ کہنے لگے سیٹھ جی اب بڑی آفت ہے بھرت کے راج میں تو پول چل گئی پر رام تو مریادہ پروشوتم ہے وہ ٹیکس کی چوری برداشت نہیں کریں گے وہ اپنے کھاتا بہی جانچ کریں گے اور اپنے کو سزا ہوگی ایک ویاپاری نے کہا بھیا تب تو اپنا نمبر دو کا معاملہ بھی پکڑ لیا جائے گا ایودھیا کے نر ناری تو رام کے سواگت کی تیاریاں کر رہے تھے پر ویاپاری ورگ گھبرا رہا تھا ایودھیا پہنچنے سے پہلے ہی رام کو معلوم ہو گیا تھا کہ ادھر بڑی پول ہے انہوں نے ہنومان کو بلا کر کہا سنو پون ست یو تو ہم جیت گئے پر ایودھیا میں ہمیں راون سے بھی بڑے شترو کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ہے ویاپاری ورگ کا بھرشٹاچار بڑے بڑے ویر ویاپاری کے سامنے پراست ہو جاتے ہیں تم ماتولت بل بدھی ندھان ہو تمہیں میں انفورسمنٹ برانچ کا ڈائریکٹر نیوکت کرتا ہوں تم ایودھیا پہنچ کر ویاپاریوں کے کھاتے بھائیوں کی جانچ کرو اور جھوٹے حساب پکڑو اور سخت سے سخت سزا دو ادھر ویاپاریوں میں مچ گئی کہنے لگے ارے بھیا آپ تو مرے ہنومان جی انفورسمنٹ برانچ کے ڈائریکٹر نیوکت ہو گئے بڑے کٹور آدمی ہیں شادی بیاہ کیا نہیں نبال بچے گھونس بھی نہیں چلے گا ویاپاریوں کے قانونی سلاکار بیٹھ کر وچار کرنے لگے انہوں نے طے کیا کہ کھاتا وہی بدل دینا چاہیے سارے میں چیمبر آف کامرس کی طرف سے آدیش چلایا گیا دینا کوئی آسان بات نہیں تھی وہ تو تھے انہیں خوش کیسے کیا جائے چرچا چل پڑی کچھ مٹھی گرم کرنے سے کام نہیں چلے گا نہیں وہ ایک پیسہ نہیں لیتے وہ نہ لیں پر میم صاحب ارے ان کی میم صاحب ہی نہیں ہے صاحب نے میرج ہی نہیں کی جوانی لڑائی میں کاٹ دی تو کچھ اور شوق ہوں گے دارو اور باقی سب کچھ بھائی وہ بال ہیں کال گرل کو مار کر بھگا دیں گے اور کوئی نشا نہیں کرتے سیمی آدمی ہیں سیمی تو کیا کریں تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے کسی سیانے وکیل نے سلا دی جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی چاپلوسی پسند کرتا ہے ہنومان کی کوئی مایا نہیں ہے وہ سندور شریر پر لپیٹتے ہیں اور لال لنگوٹ شریر پر پہنتے ہیں انہیں خوش کرنا آسان ہے ویاپاری کھاتا بہی لال کپڑے میں باندھ کر رکھیں راتوں رات کھاتا بہی بدل دیے گئے اور انہیں لال کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا دوسرے دن ہنومان کچھ دروگاؤں کو لے کر ایودھیا کے بازار میں نکل پڑے پہلے ویاپاری کے پاس گئے بولے کھاتا بہی نکالو جانچ ہوگی ویاپاری نے لال بستہ نکال کر آگے رکھ دیا ہنومان نے دیکھا لنگوٹ اور کھاتے کا کپڑا ایک ہے خوش ہو گئے بولے واہ میرے لنگوٹ کے کپڑے میں کھاتا بھی مانتے ہو ویاپاری نے کہا ہاں بل بدھی ندھان ہم آپ کے بھکت ہیں آپ کا نشان مانتے ہیں آپ کی پوجا کرتے ہیں ہنومان گدگد ہو گئے ویاپاری نے کہا جی میں بستہ کھولوں جانچ کر لیجیے ہنومان نے کہا رہنے دو رہنے دو میرا بھکت اور بےمان ہو ہی نہیں سکتا ہنمان جی جہاں بھی جاتے لال لنگوٹ کے کپڑے میں بندھے وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے کہیں حساب کی جانچ ہی نہیں کی رام چندر کو رپورٹ دی کہ ایودھیا کے ویاپاری بڑے ایماندار ہیں ان کے حساب بالکل ٹھیک ہیں ہنومان وشو کے پرتھم وادی تھے سروہارا کے نیتا تھے انہی کا لال رنگ آج کے سامنے وادیوں نے لے لیا ہے پر سروہارا کے نیتا کو ساودھان رہنا چاہیے کہ ان کے لنگوٹ سے برجوا کھاتا بہی نہ باندھ لیں کبیر کی بکری ہری شنکر پرسائی کبیر پنتھیوں نے مجھے یہ گھٹنا سنائی تھی کبیر داس بکری پالتے تھے پاس میں مندر تھا بکری وہاں گھس جاتی اور باغیچے کے پتے کھا جاتی ایک دن پجاری نے شکایت کی کبیر داس ہو کبیر داس تمہاری بکری مندر میں گھس جاتی ہے کبیر نے جواب دیا پنڈت جی جانور ہے چلی جاتی ہوگی مندر میں میں تو نہیں گیا سور ہری شنکر پرسائی چوبے جی کو میں پانڈے جی کے گھر پر لے کے گیا چوبے جی کے لڑکے کی شادی کی بات پانڈے جی کی لڑکی کے ساتھ چل رہی تھی ہم پانڈے جی کے گھر کے بارامدے میں بیٹھے ہوئے تھے لڑکی چائے ناشتہ دے گئی تھی چوبے جی نے اسے دیکھ لیا تھا پانڈے جی کا پیترک مکان تھا وہ شہر کے پرانے محلے میں تھا محلہ گندا تھا برامدے سے کچرے کے ڈھیر دکھ رہے تھے اور آس پاس سوروں کی قطاریں گھوم رہی تھیں چوبے جی یہ دیکھ رہے تھے اور انہیں متلی سی آ رہی تھی وہ بولے ہاریبل اس قدر سور گھومتے ہیں گھر کے آس پاس باقی بات مجھے کرنا تھا ہم لوٹے چوبے جی سے میں دو تین دن بعد ملا انہوں نے کہا بھائی لڑکی تو بہت اچھی ہے مگر پانڈے کا گھر بہت گندی جگہ ہے سور گھومتے ہیں آس پاس ہاربل میں نے کہا مگر آپ کو ان کے گھر سے کیا کرنا ہے آپ کو تو لڑکی بیاہ کر لانی ہے چوبے جی نے کہا ہاں مگر کیا لڑکا سسرال نہیں جائے گا یا میں سمدھی سے کوئی سمبند نہیں رکھوں گا میں سب سے زیادہ اس سور سے نفرت کرتا ہوں آئی ہیٹ دیز پگس مجھے ابھی بھی اس گھر کی کلپنا سے متلی آتی ہے میں نے کہا سوچ لیجیے لڑکی بہت اچھی ہے پریوار اچھا ہے چوبے جی نے کہا سو تو میں مانتا ہوں مگر میں لڑکے کی بارات لے کر ان کے دروازے پر پہنچا اور مجھے الٹی ہو گئی تو دوز پیگز میں برداشت نہیں کر سکتا میں نے کہا ویسے پانڈے کافی دیں گے چوبے بولا کیا دیں گے یہی دس پندرہ ہزار میں نے کہا نہیں پچاس ہزار دیں گے اور زیور الگ ایک ہی تو ان کی سنتان ہیں چوبے جی سوچنے لگے سور سے لوٹ کر روپیوں تک آنے میں انہیں کچھ وقت لگا تھوڑی دیر اور بات چیت کے بعد انہوں نے کہا اب جب تمہارا اتنا زور ہے تو رشتہ طے کر دو چوبے جی ٹھاٹ سے بیٹے کی بارات لے کر پانڈے جی کے دوار پر پہنچے دوار پر پندرہ ہزار روپے دیے گئے شامیانے کے نیچے چوبے جی بیٹھے تھے ان کی نظر وہیں لگی تھی جہاں وواہ کی رسمیں ہو رہی تھی اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ تھالی میں پینتیس ہزار اور آتے ہوں گے اسی سمے ایک سور کا بچہ وہاں گھس آیا دو تین لوگ اسے باہر کھدیڑنے لگے ایک دو نے اسے چھڑی ماری سور کا بچہ گھبرا کر پھٹک گیا اسے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا وہ چوبے جی کی طرف بڑھا لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے چوبے جی نے کہا ارے ارے اسے تنگ مت کرو سور کا بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے ویری سویٹ اور چوبے جی نے پیار سے سور کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اسی سمے تھالی میں پینتیس ہزار روپے آ گئے سور کا بچہ ایسے اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا جیسے اپنے پتا کے پاس کھڑا ہو سورگ میں نرک ہری شنکر پرسائی سیٹھ میہو مل ملوانی کے استاد تھے وہ گھی میں چربی دھنیا میں لید بیسن میں پسا پتھر اس طرح ملا دیتے تھے کہ کسی کو ملاوٹ کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا اگر زہر شہد سے سستا ملتا تو وہ شہد میں زہر ملانے میں بھی ذرا نہیں ہچکتے سیٹ میہ مل بھگوت بھکت بھی تھے خوب بھجن پوجن کرتے لہٰذا جب وہ مرے تو ایک دیودوت آیا اور انہیں لوک تک لے کے گیا چتر گپت نے ریکارڈ بھگوان کے سامنے پیش کر دیا بھگوان نے کہا سیٹھ مے مل تم نے لگ بھگ تین لاکھ گھنٹے میری پوجا کی ہے ایسا ریکارڈ بتاتا ہے مہوم مل نے کہا ہاں بھگوان میں آپ کا اٹل بھکت ہوں ودھاتا نے کہا اس لیے ہم تمہیں سورگ میں استھان دیتے ہیں جاؤ انت بھوگو میہو مل کو سورگ میں ایک سندر سے مکان میں رکھا گیا بڑھیا بھوجن پروسا گیا اس کی سگند سے ان کی بھوک بھڑک اٹھی انہوں نے ایک کور لے کر منہ میں ڈالا تھو تھو کر کے اگل دیا بھوجن میں نیم کی پتی ملا دی گئی تھی میہو مل نے پانی پیا پانی پیا تو منہ میں کیڑے کاٹنے لگے وہ بھوکھے پیاسے ہی سو گئے رات کو جب ملائم گدے پر سو رہے تھے تب دیواروں سے لمبی لمبی سلاخیں نکلی اور ان کے شریر میں چبنے لگی وہ رات بھر سو نہیں سکے صبح انہوں نے ایک ادھیکاری سے کہا مجھے ودھاتا کے پاس لے چلو یہ تمہارا کیسا سورگ ہے ادھیکاری نے جواب دیا ودھاتا نے سورگ میں نرک کی ملاوٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے یس سر ہری شنکر پرسائی ایک کافی اچھے لیکھک تھے وہ راجدھانی گئے ایک سماروہ میں ان کی مکھیہ منتری سے بھیٹ ہو گئی مکھیہ منتری سے ان کا پریچے پہلے سے تھا مکھیہ منتری نے ان سے کہا آپ مزے میں تو ہیں کوئی کشٹ تو نہیں لیکھک نے کہہ دیا کشٹ بہت معمولی ہے مکان کا کشٹ اچھا سا مکان مل جائے تو کچھ ڈھنگ سے لکھنا پڑنا ہو مکھیہ منتری نے کہا میں چیف سیکرٹری سے کہہ دیتا ہوں مکان آپ کو الاٹ ہو جائے گا مکھ منتری نے چیف سیکرٹری سے کہہ دیا کہ لیکھک کو مکان الاٹ کرا دو چیف سیکرٹری نے کہا یس سر چیف سیکرٹری نے کمشنر سے کہہ دیا نے کہا یس سر نے کلیکٹر سے کہا لیکھک کو مکان الاٹ کر دو کلیکٹر نے کہا یس سر کلیکٹر نے رینٹ کنٹرولر سے کہہ دیا اس نے کہا یس سر رینٹ کنٹرولر نے رینٹ انسپیکٹر سے کہہ دیا اس نے بھی کہا یس سر سب باضابطہ ہوا پورا پرشاسن مکان دینے کے کام میں لگ گیا سال ڈیڑھ سال بعد پھر سے منتری سے لیکھک کی پھینٹ ہو گئی منتری کو یاد آیا کہ ان کا کوئی کام ہونا تھا مکان الاٹ ہونا تھا انہوں نے پوچھا کہیے اب تو اچھا مکان مل گیا لیکھک نے کہا جی نہیں ملا مکھی منتری نے کہا ارے میں نے تو دوسرے ہی دن کہہ دیا تھا لیکھک نے کہا جی ہاں اوپر سے نیچے تک یسر ہو گیا